یہودی اپنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے سور کا گوشت پلیٹوں میں سجا کے بیٹھے ہوئے شراب ہاتھ میں اچانک ایک نوجوان جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے بہت ویل ڈریس ہوتا ہے اندر گھستا ہے اس کے لب ہر رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ کوئی میوزک کوئی ڈسکو کوئی گانا کوئی چیز وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ اپنی کمیز کے اندر جاتا ہے دو تارے ملتی ہیں ایک بٹن دبتا ہے پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پورے اسرائیل کے یہودیوں کے گھروں میں ماتم بیس لاشیں اٹھتی ہیں یہودی کہتے ہیں کہ بنے گا کیا رات کو ان کے پپلے سر والے گنجے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں بابا کام نہیں چل رہا اتنے سارے مسلمانوں کو ٹی وی پہ لگا دیا اتنے سارے مسلمانوں کو ٹی وی کرا دی رنگین ٹی وی میں لگا دیا وہ لڑنے کے نہیں رہے اتنے سارے مسلمانوں کو رشوت خور بنا دیا وہ بھی لڑنے کے نہیں رہے اتنے سارے مسلمانوں کو زانی شرابی بنا دیا سارا دن لڑکیوں کے پیچھے پھرتے گانے گاتے زلیل ہوتے منہ کرتے وہ بھی لڑنے کے نہیں رہے کتنے سارے مسلمانوں کو دنیا پرست بنا دیا سارا دن پیسہ کمائے اور رات کو گن گن گن گن کے کے پھر نیند نہ آئے پھر رات کو کسی طرح سے ایک گھنٹہ سوئے صبح پھر دکان کے اوپر جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے سارا دن نوٹ گن گن کے ٹھک ٹھک کر کے یہ بھی لڑنے کے قابل نہیں رہے سود کھانے والے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہے یہ جو جنہوں نے جنہوں نے عشق معشوقیوں کے چکر شروع کر دیے گلے میں لاکٹ ہوگا پہچانا نہیں جائے گا کہ میاں صاحب ہے یا می صاحب ہے کچھ پتا نہیں چلے گا ہاتھ میں کنگن ہے بال بکری جیسے رکھے ہوئے ہیں اور سیٹیاں بجاتا پھر رہا ہے یہ بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا لیکن پھر یہ لڑکا کہاں سے پیدا ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک ارب بائیس کروڑ سے زائد ہے ہم یہودیوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ ہے اگر ایک مسلمان مر کے ہمارے بیس کو مارتا رہا تو یہ تو مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد جائے گی ہمارا تو سفایا ہو جائے گا آپس میں بنے گا کیا وہ پریشان ہے یہ مجاہدین کا طبقہ نہیں چیچنیا میں روسیوں کو اپنی چھاونی چھاونی میں فخر تھا اس کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا مچھر داخل نہیں ہو سکتے ہماری ہوا نامی ایک مسلمان چیچن بہن اپنی اپنے ایک ٹرک کے اندر پانچ سو من بارود بھر کے لے گئی اور جا کے دھماکہ کیا تین روسی جرنل مارے گئے سینکڑوں فوجی یا اللہ ہوا جیسی بیٹیاں آج بھی پیدا ہوتے ہیں ہم نے تو مسلمان کی عورتوں چوڑیوں میں لگا دیا تھا سینڈل میں لگا دیا تھا ساڑی میں لگا دیا تھا سات بہو کے جھگڑے میں لگا دیا تھا چھمک چھلوں میں لگا دیا تھا عورتوں کے گانے سننے میں لگا دیا تھا سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرنے پہ لگا دیا تھا سوشل ویلفیئر میں مردوں کے ساتھ تیاریاں کرنے پہ لگا دیا تھا عورتوں کے حقوق لینے کے نام پہ عورتوں کے چہروں پہ بٹا لگانے کے لیے بنا دیا تھا مگر ہوا کہاں سے ہیں جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتے